وار میں یہ جدید اصطلاحات بھی ہیں جیسے ابھی میرے بھائی نے آج کی ملاقات کے موضوع کا اعلان فرمایا انٹرفیت ڈائلگ بین المذاہب مکالمہ یہ بھی ایک بہت لپیٹ پیٹ کر اوپر شوگر کوٹ کر کے اندر اس کے پوری زہر بھر کے یہ اصطلاح وضع کی گئی ہے جیسے ہم نے کبھی کبھار اس سے پہلے لاہور میں یہ رواداری اور اعتدال پسندی ان الفاظ کی تفسیر الحمدللہ اپنے بھائیوں کو بتلائی اب مصیبت یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں جن لوگوں کے پاس زمان اقتدار ہے وہ دینی عقل سے حتیٰ کہ عام انسانی سوج بوجھ سے آری ہے ان کو بس ایک سبق یاد ہے کہ جو لفظ جو جملہ جو ڈکٹیشن ہمیں آقاؤں کی طرف سے ملے اس کی گردان الاپتے رہو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے عہدے دار ہمارا بیچارہ صدر اور اس کی انتظامیہ کے نچلے افسران گورنرز اور وزراء سب بین المذاہب ڈائلوگ بین المذاہب رواداری حتیٰ کہ بین المذاہب کانفرنس سے یہ اصطلاح استعمال ہو رہی ہے برملا اس پر بیان داغے جا رہے ہیں اس کی حمایت میں اس سے وہ تاثر کیا دینا چاہتے ہیں جس میں وہ کامیاب ہے کہ مسلمانوں تم یوں ہی خام خواہ ٹینشن میں نہ رہو کہ تم ہی ایک مذہب ہو کئی مذاہب ہیں اور ہر مذہب کو پنپنے کا حق ہے زمین پر رہنا بسنا سروائیو کرنا یہ ہر مذہب کا حق ہے اچھا، آپ سوچئے پتہ نظر اس کے کہ ہم اپنی گفتگو سے زیادہ تمہید میں طویل وقت لے رہے ہیں آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ عقیدہ یہ نقطۂ نظر بنا لیا جائے کہ بھئی عیسائیت یہودیت ہندو مت بدھ مت جین مت سکھ یہ سارے مذاہب ہیں پھر ہم آ کے اسلام سے پوچھیں کہ ان سب کو رہنا چاہیے ہر مسلمان اس حوالے سے کہے گا کہ جی نہیں یہ تو سب جھوٹ ہے جھوٹ کو نہیں رہنا چاہیے یہ سارا شرک اور کفر ہے شرک اور کفر کوئی مذہب نہیں ہوتا مذہب تو وہ ہوگا جس کو اللہ رب العزت تسلیم کر لے یہودی عیسائی ہندو سکھ سیکولر ایتھیسٹ یہ سارے یا کافر ہیں اغلب مشرق ہیں اور اللہ رب العزت شرک کو قبول نہیں کرتا نہ اس کا دعوی نہ اس کا وجود نہ اس کی بقا تو پھر تم بین المذاہب کہاں سے ہو گئے کوئی ہمارا وزیر تعلیم وزیر داخلہ وزیر خارجہ وزیر اعظم کوئی صدر کوئی لولہ لنگڑا ہمارا حاکم اتنی عقل نہیں رکھتا کہ وہ کافروں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرے کہ ظالم بین المذاہب سے کیا مانا آسمان تمہاری اس ٹرم کو اس اصطلاح کو قبول نہیں کرتا مگر انہوں نے چلا دی اصطلاح چلائی ہے ڈکٹیشن مل گئی حالیہ پوپ پرسوں اس نے پھر بیان دیا کہ ہاں ہاں بین المذاہب مکالمے کی بڑی شدید ضرورت ہے یہاں پاکستان میں انہوں نے ایک طرف سے جرنیل آتے تھے نا حملوں کے لیے تو انہوں نے پوپ کو بھی بھیجا اور شہزادہ چارلس بھی آیا یعنی یہ ڈائلگ کے لیے اور ادھر سے ہمارا بیچارہ یہ صدر ٹوپی ڈرامے کرنے والا یہ ابھی خلیج اور ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہے یہ بھی سب ڈائلگ کر رہا ہے ایک نیا روشن خیال اعتدال پسند بلاک بنانے کے لیے خلیجی جی، مسلم ریاستوں میں مشرق بعید کی اسلامی ملکوں میں انڈونیشیا ملائیشیا ان علاقوں میں یہ تمہارا صدر اسی ایجنڈے پر نوکری کر سکتا تو یہ اصطلاحات کتنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سازش بھی کافروں کے اندر دیکھی ہے اور وہ تمہارے لیے باقاعدہ اس کو استعمال کریں زخرف القول غرورا بڑی سجا بجا کے بات کریں گے مقصد دھوکہ دینا ہو اب آپ ذرا پچھلی دہائیوں کا انیس سو چالیس کا پچاس کا انیس سو ساٹھ کا وہ آپ دہائیاں دیکھ لیں تب ان کے کوئی تھنک ٹینک بین المذاہب رواداری یا مسلمانوں سے ڈائلگ کا کبھی ذکر نہیں کرتے دنیا میں یہی دو بڑی قوتیں تھیں ایک جی امریکہ ہے عالمی استعماری قوت دوسرا روس ہے جی اشتراکی قوت اور مسلمان ان کا کوئی نام نشان قوت طاقت آئیڈینٹی آواز زبان تھا ہی نہیں اور کتنا عرصہ آپ اس پر چلے انیس سو اسی تک پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے تاریخ آپ کے سامنے ہے ان سارے دنیا کے ڈائلگ کے ٹھیکے داروں نے کبھی مسلمان کو اتنا مقام بھی نہیں دیا تھا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک مذہب والے ایک قوم ہے دنیا میں ان سے بلا کے میز پر بیٹھ کے ڈائلوگ کریں دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھی دو قطبی دنیا ایک کمیونسٹ بلاک سوشلسٹ بلاک دوسرا امپیریلسٹ امریکن بلاک اور سارے عالم اسلام کو ان کمبختوں نے آپس میں بانٹ لیا یہ مصر لیڈیا کیونس مراکش الجزائر سب کو روس ہانک کے لے گیا اور ساری خلیج اور پیٹرول کے یہ ہمارے ہمبلی عرب ان سب کو امریکہ نے پٹا دیا اور یہ بیچارہ ہمارا لولا لنگڑا پاکستان وہ تو تھا ہی کاسہ لیس امریکہ بے ایمان کا کبھی کسی پروفیسر کو یا کسی بڑے پوپ کو یا کسی وزیر اعظم برطانیہ صدر امریکہ کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ بات کہیں کہ جی ڈائلگ ہونے چاہیے ڈائلگ ہونے چاہیے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ڈائلوگ کی دعوت بھی فتنہ ہے لیکن اس فتنے تک بھی آنے کی ہم تاریخ کا تجزیہ کریں گے کہ گفتگو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اس دنیا کے دو بڑے جگہوں کا رویہ کیا تھا اسٹریٹجی پالیسی ان کی کیا تھی اسلحہ بناؤ بے شمار اسلحہ بناؤ ہوائی جہاز بناؤ باہری بھیڑے بناؤ کرافٹ کیریئر بناؤ میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرو جتنا زیادہ اسلحے کے انبار جمع کر سکو اسلحہ بناؤ اس کی منڈیاں کھولو منڈیاں مسلمان ملکوں میں جنگ مسلمان ملکوں میں وہاں اپنا اسلحہ بیچو اپنی تجارتیں کرو اپنے ڈالر کو ایگزٹ کرو دور دور تک کہیں یہ ذہن نہیں تھا کہ مسلم بھی ایک امہ ہے اس کی بھی کوئی ڈیزگنیشن کوئی آئیڈینٹی کوئی اسٹیٹس مقام ہے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا انقلاب دنیا میں بپا کر دیا آپ دیکھیں اللہ کی قسم آپ حیران ہوں گے کس طرح اس عرب کو اس خلیج کو اس افریقہ کو اس ایشیا کو اس کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ کو کس طرح ان دو بڑے جنگوں نے روس اور امریکہ نے بانٹ کے تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسائل کو لوٹ کے معدنیات کو لوہے تانبے کو تیل کو ہر چیز کو لوٹ کے پوری مسلم دنیا کو اپنا غلام بنا کے پڑ گئے تھے ان کو خون مسلم کو چاٹنے کا سمجھتے تھے آگے ہے کون چند مسلمان حکمران ہمارے نوکر پیچھے جماعتیں وہ آپس میں پھٹی پھٹائی جمہوریت کی دگ دگی بجانے والی کھلا شیلڈ ملا تھا ان کو افغانستان پر روس نے حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چنگاری دکھائی پوری دنیا کے سامنے جہاد جین ہے الف دال ایک لفظ پورے طاقتور وجود کے ساتھ اٹھا دنیا تنگ رہ گئی کہ یہ قوت ہی نہیں بڑی طاقتور کٹ مرنے والی قربانیاں دینے والی کسی ایٹم سپر پاور سے نہ ڈرنے والی اپنے اللہ سے رسول اللہ سے کتاب اللہ سے شرع اللہ سے دین اللہ سے محبت کرنے والی بالحا میں محبت کرنے والی اور اس کے لیے قربانیاں دینے والی امت جہاد نے دنیا میں راستہ دیا اسلام عیسائیوں کو مار پڑی یہودیوں کی ٹھکائی ہوئی کمیونزم مارک لینن کا فلسفہ روس دفن ہو گیا مسلم ریاستوں کو آزادیاں ملنے لگی مسلمان کو لڑنے کا ڈھنگ جینے کا اور مرنے کا ڈھنگ آنے لگا ایک بہت بڑی بیداری اس امت مسلمہ سوئی ہوئی مری ہوئی تھکی ہوئی جس کو کمیونزم نے جمہوریت نے عرب قومیت نے عرب قومیت نے وطنیت کے بتوں نے کھا لیا تھا اللہ کی قسم اس امت کے اندر سے نعرہ جہاد نے دوبارہ ایک بہت طاقتور آواز ایک للکار دنیا میں ایک انقلاب بپا کر دیا آپ امریکی صدروں امریکی حکمرانوں ان کے تھنک ٹینک کی جو تجزیے ہیں ریویوز پڑ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بات خراب ہو گئی یہ لوگ کھڑے ہو گئے جلدی دباؤ ان کو اگر یہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نہیں بچیں گے ڈائلگ نہیں یاد آیا حملہ کیا افغانستان پر امریکہ بے ایمان نے وہی حرکت کی جو روس شیطان دکھا ڈائلگ نہیں آیا مذاکرات مفاہمت میز پر بیٹھنا امت کو برابر کا درجہ دینا ان کو بھی انسان آزاد مالک سمجھنا یہ خیال نہیں آیا نہ برطانیہ کو نہ فرانس کو نہ جرمنی کو نہ بدماش امریکہ انہوں نے کہا نہیں ہم طاقتور ہیں روس کے اندر کمیونزم تھا کمیونزم غیر انسانی نظام تھا روس لڑ نہیں سکا ہم تو دنیا کے یونی پولر ہیں ایک ہے پوری دنیا ہمارے ورلڈ آرڈر کے سامنے چلے گی انگریزی بولتی ہے داڑھی بھونڈتی ہے پتونے پہنتی ہے جمہوریت چلاتی ہے ہم مالک ہیں دنیا کے مسلمانوں کو نہیں اٹھنے دیں گے پوری فوجوں کے ساتھ دیگو گارسیا سے مشرقی تیمور تک چیف چوڑا بش اپنے سارے کتے بلے لے کے کے لیے آیا تھا کیا کہتا تھا دہشت گردی کو جڑ کے اکھاڑ پھینکیں گے انتہا پسندوں کا خاتمہ کریں گے دس سال تک لڑنا پڑا تو لڑیں گے جس میں سلیم کا ساتھ دینا ہو مشرقی تیمور سے ڈیگو گو تک میرے ساتھ کھڑا ہو جائے یہ سارا پارٹ آف دا ریکارڈ ہے دنیا کے اوپر میڈیا میں چھپا ہوا حصہ ہے موجود ہے یاد ہے نا سب کو کیسے آنا تھا ان کا اللہ بادشاہوں کو صدروں کو وزیر اعظموں کو ایٹمی پاکستانوں کو دھمکایا ان کی پتلونیں کھسک گئی پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے ایک دم فالن ہو جاؤ سارے لمبے لکھ کوئی مقاومت نہیں کوئی ایک فوج پورے عرب بائیس ریاض ریاستوں سمیت پاکستان سمیت کوئی ایک فوج سلیبیوں کے اس لشکر کے سامنے اللہ کی قسم رجسٹینس کے لیے کھڑی نہیں ہوئی ملکوں کے ملک روندے انہوں نے طاقت کے نشے میں مست ہاتھی کی طرح سب کا ذہن یہ تھا کہ نہیں نہیں امریکہ کے خلاف آواز نہیں اٹھے بالکل مارے جائیں گے پیس کے رکھ دے گا امریکہ اللہ کی قسم یہ پالیٹیشین یہ آپ کے تھنک ٹینک اسمبلیاں اور پارلیمنٹ خلیج کے تیل کی دولت کے ڈوبے ملک ہمبلی توحید میں غرب علماء سارے کے سارے بالکل لمبے لیٹ گئے امریکہ کے خلاف بھی کوئی آواز نہیں اللہ کہتا من اريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اللہ کہتا ہم اپنے کمزور بندوں کو کھڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو کھڑا کیا فدائی کو کھڑا کیا غازی کو کھڑا کیا شہید کو طالبان کو حرب اخوان کو پاکستان کے دیہاتی جوار کھڑا کر دیا امت بخشی ہمت بخشی جہاد میں آئے سارے نظریے balance of power war strategy سب ٹوٹ پھوٹ گئی دنیا نے دیکھا کہ جو تھے خالی ہاتھ تھے وہ سپر پاوروں کی دوڑیں رہے بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں میں بیٹھے ہوئے امریکی اللہ کی قسم سدائی اور مجاہد کے خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہیں کتنے سال گزر گئے کیا کامیابی ملی ان کو ٹھیک ہے حملہ ہوا افغانستان پر قبضہ ہوا عراق پر پر کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ امریکہ کو فتح مل گئی امریکہ کامیاب ہو گیا ساری دھم توڑ گئی عراقیوں نے افغانیوں نے پاکستان کے دیہاتی خیرت مندوں نے امریکہ کی برتری اس کی حکومت تسلیم کر لی قبضے کو باقاعدہ لیگلائز کر لیا کیا ایسا ہے صرف مسلم اما نہیں پوری دنیا کہتی ہے امریکہ دلدل میں پھنس گیا ہے امریکہ دھستا جا رہا ہے امریکہ ٹوٹنے کے قریب ہے امریکہ زوال پذیر ہے امریکہ کے جوتے کھانے کے دن ہے امریکی فوج ان کی عورتیں اللہ کی قسم اپنے مرے ہو رہی ہے ان کا میڈیا چیخ رہا ہے ڈیموکریٹ جیت رہا ہے ریپبلکن ہار رہا ہے پوری قوم آنسو بہا رہی ہے امریکی لاکھوں کی تعداد میں ماتم کنا وہاں قلم کار اٹھا ہے تجزیہ نگار اٹھا ہے وہاں ہارا ہوا فوجی کھڑا ہے وہاں مرے ہوئے فوجی کی ماں کھڑی ہے وہ کہتے ہیں تم کس امت سے ٹکرا گئے یہ تو شیر دلیر ہے کتنے کو مارو گے یہ تو مرتے جاتے ہیں کم نہیں ہوتے بڑھتے جاتے ہیں اللہ کی قسم یہ جو بین المذاہب ڈائلوگ کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے جی آؤ جی ڈائلوگ کریں میں کہتا ہوں اس ڈائلوگ پر ان کو کون لایا کیا امیر عبداللہ حسنی مبارک مصر کا علی صالح یمن کا خلیفہ قطر کا نہیں مشرف اسلام آباد کا ہرگز نہیں اللہ کی قسم ان کو ڈائلوگ کی ضرورت محسوس کروائی تو اس فدائی نے اس مجاہد نے اس شیر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دلیر نے امریکہ بے ایمان کو اب یہ بات یاد دلائی کہ نہیں نہیں ان سے لڑنا تمہارے بس میں نہیں ہے ان سے ڈائلوگ ہم کہتے ہو مسلمانوں کے حکمرانوں تم اب ڈائلگ پر جلدی کر رہے ہو تم پہلے بھی بے وقوف تھے تم اب بھی غلطی پر ہو تم ہی ڈائلگ کرنا نہیں آتے کیونکہ جس کو لڑنا نہیں آتا اللہ کی قسم نہ اس کو جینا آتا ہے نہ اس کو مرنا آتا یاد رکھو جس کو لڑنا نہیں آتا جس کو جہاد کرنا نہیں آتا قسم باللہ نہ وہ پولیٹیشن ہے نہ وہ فیلڈ مارشل ہے نہ وہ اچھا مرنے والا ہے نہ عزت کے ساتھ جینے والا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس تو الحمدللہ جہاد فی سبیل اللہ پاکستانیوں سے مسلمانوں سے مدد لے کر اپنے جسم کا خون سمیٹ کر اللہ کے دشمن کو موت دے کر اللہ کے سامنے جنت کا مطالبہ رکھنا شہادتیں پانا ہماری تو کل اسٹریٹجی یہی ہے یہ مرتا بھی ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو مردہ نہیں کہنا وہ زندہ بھی ہے تو دنیا کہتی ہے امت اسلامیہ کے حکمران مر گئے اب ان کے اندر یہ احساس ہے ہم نے غلطی کر دی واللہ میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں پڑھا لکھے ہوئے مسودوں میں پڑھا امریکی جرنیل پینٹاگون میں بار بار امریکی حکومت کو تباہ شدہ روس پیش کر رہے تھے فوکس کر رہے ہیں روس کو سامنے کہ تم روس کو دیکھو پنگا لے رہے ہو روس نہیں چلا تھا پھر آخر روس نے شکست کھائی روس کا فیڈریشن ٹوٹ گیا ٹکڑوں میں بٹ گیا تم باون ریاستیں ہو تمہارے اندر کوئی اکائی نہیں ہے آگے کھلا میدان تھا تو امریکہ پہلوان تھا آگے مجاہد نوجوان ہے تو امریکہ پکا بے ایمان ہے نام و نشان اللہ کی قسم آج امریکی تھنک ٹینک امریکی حکومت کو یہ پڑھا وہ کہتے ہیں میدان خالی تھا تو امریکہ پہلوان تھا میدان میں مجاہد جوان کھڑا ہے تو امریکہ کے پلے کچھ نہیں اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی ڈائلگ کی بات ہے نا تو کر لیں اسلام تو بھی ڈائلگ میں کہتا ہوں یہ اور دھوکا ہے آپ دیکھ نہیں رہے ایک طرف ڈائلگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف انہوں نے اسلام کو مسخ کرنے مٹا دینے اس کے اوپر کیچڑ ملبہ ڈالنے اس کو دہشت گردی شدت پسندی بنیاد پرستی اور اس کی یہ تانے دے دے کے پوری دنیا میں ایک برکنگ کھڑی کی ہے کہتے اسلام شدت ہے اسلام دہشت ہے اسلام انسانیت کا دشمن ہے ہم ڈائلگ کس پر کرنا چاہتے ہیں کہ تم اسلام سے نیچے آؤ یاد رکھو وہ ڈائلگ کس چیز پر کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ڈائلگ انتہا پسندی کے خلاف ڈائلگ قیام امن کے لیے ڈائلگ کرنسیوں کے لیے ڈائلگ ٹوریزم سیاحت کھلے چیزوں کے لیے ڈائلگ مشترکہ منڈیوں کے لیے ڈائلگ ہم کہتے ہو ظالم و عقل کے اندھو مسلمان پیٹ سے کبھی سوچتا ہی نہیں جو مفادوں کے لیے ڈائلوگ کرے مسلمان ڈائلوگ کرتا ہے تو رب العالمین کے نام پر کرتا ایک اسٹیپ وہ آ گئے نا کہ اب وہ جنگوں اور حملوں سے خواہش ہے اب دھمکی بھی دیتے ہیں تو دھمکی بھی پھس پھسی ہوتی ہے اب کہتے ڈائلوگ ڈائلگ کرو ہم کہتے ہیں نہیں رکو تم ڈائلگ کی اور پچ کے ٹیبل کے آدمی نہیں ہو اللہ کی قسم ہندوستان کو کشمیر کے مسئلہ پر ڈائلگ کی میز پر مجاہد لے کے آیا امریکہ بے ایمان کو مغربی یورپ کو اس متاثر عیسائی کو ڈائلگ پر مجاہد جبان لے کے آیا جلدی نہ کرو ہمارے پاس ڈائلگ کے لیے بڑا وقت ہے مناسب وقت آئے گا اور بہت میٹر ہے ہمارے پاس بڑی دلیلیں ہیں ہمارے پاس اللہ کی بڑی آیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتیں ہیں پر کب جب وقت پراپر آئے گا ڈائلگ ابھی نہیں وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ڈائلگ کر کے اس بیدار اٹھتے ہوئے جہاد پر لپٹتے ہوئے مسلمان کو جو اپنی تلوار اپنی اپنی شمشیر اپنی تقدیر جہاد سے لکھنا چاہتا ہے وہ ڈائلگ کی گولی دے کر اس کو سلانا چاہتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں بین المذاہب ڈائلگ ہم کیا کہتے ہم کہتے نہیں بین الاسلام اسلام بلکفر ڈائلگ سارے مذاہب ایک مذہب ہے مذہب کفر اس کے مقابل ایک مذہب ہے مذہب رب العالمین نے دیا اسلام مسلمان جب ڈائلگ کرے گا یاد رکھو منڈیوں پر کرنسیوں پر تجارتوں پر سیاستوں پر بندر بانٹ پر ایشیا امریکہ پر نہیں کرے گا مسلمان کافر سے کب ڈائلگ کرے گا اللہ کی قسم توحید پر کرے گا ایمان پر جھگڑا اصل یہ ہے دنیا میں عبادت کس کی ہونی ہے کتاب کس کی ہونی ہے شریعت کس کی چلنی ہے قانون کس کا چلنا ہے ڈائلگ اس پر ہوگا ہمیں کسی بلا نے کاٹ نہیں کھایا کہ ہم ڈائلگ کی مخالفت کریں برائے مخالفت پتا نہیں کرتے ہم کہتے ہیں نہیں ڈائلگ کا پراپر ٹائم آنے دو جیسے روسیوں کو جوتے لگے امریکہ کو شکست کھانے دو تم نہیں لڑ سکتے تم اپنی کرسیاں سے حکومتیں پارلیمنٹیں سینٹیں اس عملیہ نہیں چھوڑ سکتے مرو وہی بیٹھے رہو کم از کم مجاہدین کو کھلا میدان دو تاکہ دشمنوں سے دو دو ہاتھ ہو اور پھر رب رحمان کو موقع دو کہ اللہ تعالیٰ دھند کو چھانٹ کر دکھائے دنیا میں کہ ان کافروں بدمست ہاتھیوں کو مذاکراتوں کی میزوں پر لانے والے لانے والے دولے کون ہیں انشاءاللہ وقت ڈائلگ کا قریب ہے پر ٹیم موجود نہیں ہے ابھی یہ و شجاعت و قصوری و مشرفوں کی ٹیم اللہ کی قسم ڈائلگوں کی ٹیم نہیں ہے یہ تو ویزوں تجارتوں کرنسیوں قرضوں بھیک مدد کی ٹیم ہے اور بکاریوں سے ڈائلگ نہیں ہوا کرتے ڈائلگ ہوتے ہیں تب جب پوزیشن برابر کی ہو جائے بیلنس آف پاور آپ کے ہاتھ ہو جائے میدان میں آپ کے سور میں کھڑے ہو ان کے بزدل کٹ کٹ کے گر رہے ہو کافر اللہ کی قسم اس وقت ڈائلگ مانگ مسلمان تب ڈائلگ کہتا انڈر پریشر ڈائلگ یہ ان کی ساری کوششیں ادھر برے صغیر میں سارک لیول پر ہندوستان پاکستان ڈائلوگ کرو جی کرنسیاں ایک کرو منڈیاں ایک کرو امرسر لاہور کی خلیج مٹا دو ایک دوسرے کا مال خریدو بیچو ملو برتو آؤ جاؤ وہ یہ ڈائلوگ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی انشاءاللہ اس کا وقت نہیں ہے ابھی کابل کندھار میں بسرا بغداد میں اور پاکستان کے اوپر سے امریکہ کے دباؤ نہیں کھٹے پوری کھڑا ہے مسلمان ڈٹ کے کھڑا ہے مگر ابھی اس کا اگلا وار ہونا ہے جہاد کا طاقتور مضبوط وار جو کافروں کے قدموں تلے سے عرض اللہ کو چھین کر ان کو ذلت آمیز شکست دے گا ڈائلوگ سب ہوگا اور کس بات پر ہوں گے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بھی بہت واضح فریم بنا کے دیا یہودیوں عیسائیوں سے ڈائلاگ ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے رپورٹ کیا ہے اس کو بھری پڑی ہیں آیا خلفاء اسلام نے ڈائلاگ کیے ہیں جاؤ ان ڈائلگ کا ریکارڈ ڈیٹیل نکالو کل یا اہل کتاب تعالو کلمت اللہ ناب ولا نشر بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ڈائلگ اس پر جھگڑا کیا ہے امریکہ کا خدا کون ہے امریکہ کس کی پوجا کرتا ہے روس کس کی پوجا کرتا ہے برطانیہ فرانس جرمنی ہندوستان کس کی عبادت کرتا ہے کون عبادت کے لائق ہے کون جسٹیفائڈ رب مالک خالق ہے ڈائلگ اس پر ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا اے نبی کو ان سے کل غیر اللہ تعمرون تامر میر آپ اوہل اور برطانیہ فرانس کے پروفیسروں امریکہ کے تھنک ٹینک افا غیر اللہ تامرونی آبودو ایوہل جاہلون اور ڈبل پی ایچ ڈی جاہلو تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو جوڑ کر تمہارے ساتھ مل کے شرک کروں یا کفر کروں کل اے نبی کہہ ہے بھائی کہاں کہا جاتا ہے گفتگو میں گفتگو جو ڈائلوگ ہے اغیر اللہ ابغی ربن بہوا وہ رب کل چاہیے ویٹیکن کا پادری کہتا ہے ڈائلگ کرو اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں آ کر پر کس چیز پر کر کیا عیسیٰ اللہ رب العزت کی خدائی میں شریک ہے کیا مریم عالیہ سلام وسلام اللہ کی الوحیت ربوبیت میں شریک ہے انہوں نے کہا ان اللہ اللہ ثالث ثلاثہ کہتا وما من الہ الہ الا واحد وَإِن لَمْ يَنْتَهُ يَقُولُونَ اے اگر تم باز نہ آئے الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو پھر تمہارے مشرکوں کو میرے بندے پھینٹا لگائیں گے جتنے مذاہب اس وقت تھے اسلام نے سب کو رد کیا نیلیفائی کیا انکار ایک اللہ لا شریف کا اس بات ڈائلگ اس پر ہے وہ نجران کے عیسائی آئے تھے چالیس پینتالیس آدمی بڑے بڑے سردار اور پادری اکٹھے ہو کر حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر میں پورا نقشہ کھینچا وفد آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اخلاق کریمہ کو معلوم تھا کہ آپ مہمانوں کی بڑی عزت فرما تقریم تین دن ان کو کھانا کھلایا ان کی توازوں فرمائی اپنی مجلس میں طلب نہیں فرمائی ملاقات کا موقع نہیں بخشا عیسائیوں کا بہت بڑا اعلی سطحی ڈیلیگیٹ ان کے آنے کا انداز کیا تھا سونے میں خرق تلواریں خنجر ان کے دستے سونے کے کپڑوں کی کناریاں سونے سے مڑی ہوئی اپنی انگوٹھیاں سونے کی لدی ہوئی نمائش جیسے آج یہ امریکہ بے ایمان ہمارے ان فقیروں کے سامنے ایسے نمائش کرتا ہے کہ ڈائلگ نہ ہو صرف ان کا سوال ہو اور ان کی من من ریشمی کپڑے سونے سے مرتا خنجر تلوار سونے کے دستے گھوڑے اونٹ کاٹیاں پالان زین سونے کی پتریاں چڑی ہوئی یہ وفد آیا ہے ڈائلگ کرنے مدینہ مرمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب توازو فرمائی کھانے پلانے میں کمی نہیں کی ایک دن گزرا دو دن چلے گئے تین دن پورے ہوئے کوئی ملاقات نہیں کوئی بار یادی بار گاہیں نبوت میں نہیں ہو رہی اب تیسرے دن ان کی تو ہوا نکلنی شروع ہو گئی کہ بھئی اتنے کروں فر سے و شوکت سے I M F world bank ساری آفریں سونا ہیرے موتی ریشم دبے لگایا وہ خود کوئی پوچھ ہی رہا تو وہ پریشان ہوئے خدر پسر کرنے لگے کہ عجیب اخلاق ہے ان کا عجیب ان کا ان کی ورکنگ ہے ہم ڈیلیگیٹ ہیں پروٹوکول نہیں دے رہے جب اس طرح پریشانی ہوئی تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ان کی رسائی کرا دی کہ یہ گھر کا آدمی ہے اس کو پکڑو یہ تمہاری سفارش کرے گا اس کی کچھ چل جائے گی نبی پاک یہ خدمت میں جائے گا حضرت علی کو پکڑا میں نے اس لیے یہ کہا ڈائلگ کی ٹیمیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے جلد بازو تم ابھی ڈائلگ کی ٹیم نہیں ہو اب وہ وفد کے سینئر ارکان حضرت علی کے پاس بڑے گمبھیر لہجے میں حضرت علی کو کر اللہ وجہ ہوں کہنے لگے دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا حضرت اللہ رضی ہو عنہ باتدبیر سیاست دان سمجھ گیا کہ چوٹ مارنے کا وقت ہے کہنے لگے تم نے دیکھا تم کیا کر رہے ہو تم نے آنے سے پہلے اسٹڈی کی جہاں جا رہے ہو اس کا مزاج کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہے اس کا معاشرہ کیا ہے اس کا پروٹوکول کیا ہے کیا ہے تم کیا کر رہے ہو یہ سونے کی اور ریشم کی نمائشیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلبی اس لیے نہیں ہوئی کہ تم انسانوں کی حالت میں نہیں نبی یہ پاک کو یہ کر و فر یہ لباس یہ سونا ریشم کی نمائش نبی پاک کو یہ پسند نہیں ہے ایسے بھی نہیں ہوں گے کہنے لگے پھر کیا کرے فرمایا لباس بدلو حالت بدلو تو وہ ریشمی حریر کی وہ ساری ہائیں اتری وہ سونے کی نمائش وہ خنجر سونے کے پیش قبض والے سارے دفن کیے چھپائے انہوں نے سادہ بورے کے کپڑے ہاربوں کے عام لباس پہنائے حضرت علی نے بندے بنا کے کھڑے کر دیے نبی کی بار کا سیٹ ہو گیا نا مزاج یہاں فیلڈ آتا ہے کونڈو چینی آتی ہے فلانا وہ سارے بڑے اونچے آقا مالک کم بخت اوپر سے آتے ہیں یہ سارے نیچے لمبے لیٹے مانگت بکاری ان کے سامنے گرے ہوئے ڈائلوگ کہاں ہوگا اللہ ہمیں یاد ہے اللہ کی قسم وہ راجیو گاندھی آیا تو بے نظیر بی بی وزیر بھی تھی بیچاری پاکستان کی وزیر اعظم جس راستے سے اس پلید نے گزرنا تھا ہندو نے کشمیر کے بورڈ اتار ادھر کیا ہے حضرت علی اس وفد کو سبق دے رہے بے اکلو دنیا پر کمانڈ کنٹرول کے دعوے کرتے ہو اتنا نہیں پتا سیاسی سفارتکاری میں جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کے آداب کا لحاظ رکھا جاتا ہے مدینہ مربرہ میں کوئی آدمی تم نے ریشم پہنے دیکھا اللہ کے نبی نے اپنی امت کے مردوں پر ریشم کو حرام کر دیا سونے کو حرام کر دیا تم حرام عمل آنکھوں کے سامنے کرتے ہو اتنا شکر کرو بھوکے نہیں مرے روٹی کھا رہے ہو بار بھی نہیں ہوگی ڈائلوگ نہیں کپڑے بدلے سونے اتارے بندے کی جون میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا کوئی ڈائلگ نہیں ہوا جزیرت العرب کی سرحدیں عیسائیوں کے حقوق ہمارے حقوق نہ کس بات پر فرمایا یا حل کتاب تعالو کلمت سوائن بیننا و بینکم تم جھوٹ کہتے ہو مذاہب یہ تو ایک مذہب ہے آدم سے محمد تک مذاہب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کا مذہب الگ نہیں تھا موسا کا مذہب الگ نہیں تھا نوح کی دعوت الگ نہیں تھی ابراہیم کا جھگڑا الگ نہیں تھا محمد الرسول اللہ کی دعوت الگ نہیں ہے وہ ایک مذہب ہے قل اے نبی کہہ ان سے آغاز کر ڈائلوگ اوپن کر کس بات پر تعالو آئیے تشریف لائیے الہ کلمت سوائن بیننا و بینکم تم کہتے ہو عیسائی وہ کہتے ہیں یہودی ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور موسا علیہ السلام جو کلمہ کہتے تھے آؤ اسی پر آج ڈائلگ دیکھو نا یہودی کون ہے آل یعقوب اچھا اللہ کہتا ہے اس ہزارہ یعقوب الب جب یعقوب کو موت آ گئی علیہ السلام بنی ہی مات اب دم امبادی مرتے وقت اسرائیل کے بانی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا ماتا بد امبادی میں مرنے جا رہا ہوں بتلاؤ تم عبادت کس کی کرو قالو نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون آج ہم ڈائلوگ کس پر کریں گے خورشید قصوری کو جماعت الدعوہ کے کیمپ میں لا کے اللہ کی قسم اگر تو نے اپنا وزیر نہیں بدلنا تو نصاب اس کو پڑھوا لے ہم سے تعالوا الى کلمت سوائن بیننا و آؤ ہم ڈائلوگ کرتے ہیں ایک ایسے کلمہ پر کریں گے جس پر ویٹیکن جس پر جرمن فرانس کیتھولک پروٹیسٹنٹ سارے کے سارے اولڈ نیو ٹیسٹامنٹ کے ماننے والے سب جمع ہو سکتے ہیں اللہ نعبودہ الا اللہ ولا نشرے کا بہی شیعہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابن کوئی بھگوان ہنومان گھنشام نہیں کوئی دیویاں دیوتا کالی ماتا نہیں یہ یہ اربابن اللہ اللہ کوئی عیسیٰ اور مریم کی عبادت نہیں ہو کوئی اویر کو اللہ کا بیٹا نہیں کہے گا آؤ کلمہ سوال یہ اس پر ڈائلگ ڈالر کی قیمت روپے کی قیمت عالمی منڈی عالمی تجارت سیمنٹ سریا ڈائلگ کرتا ہے مسلمان مسلمان کو پیٹ کا نوکر ہوتا ہے مسلمان ڈائلگ کرتا ہے پر یہ پر اللہ کا بندہ خلیفت اللہ ہے خلیفت اللہ ہے سیارت مسلمان ڈائلگ اس پر ہوگا عبادت کس کی ہوگی آرڈر کس کا ہوگا نظام کس کا ہوگا قانون کس کا ہوگا حکم کس کا چلے گا انسان سجدہ کس کے سامنے جھکائے گا بندگی کس کی کرے گا مسئلہ یہ ہے اصل ہمارا اور تمہارا دنیا میں ازل سے قیامت تک جھگڑا یہ ہے کل آئینہ کم نہ تشہد اے نبی ان سے کہو کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں آج ہمارا کوئی وزیر کوئی سفیر کوئی سعودی خلید جی اللہ کی قسم یہ چیز جانتا ہے مسلمان نے ڈائلگ کس طرح تیل کی قیمتیں کتنی ہیں پر بیرل پروفٹ کتنا ہے عالمی بینکوں میں جمع کتنا ہے سود کی نسبت کتنی ہے تو یہ ڈائلوگ کرتا ہے خون دینے والا مسلمان اللہ کی قسم اور جس کی نگاہ میں دین ہوتا ہے وہ خون دیتا ہے جس کی نگاہ میں دین نہیں ہوتا وہ پیٹ پیٹ پیٹ کا نوکر اور پیٹ کے نوکروں کے ڈائلوگ کبھی کامیاب اب آپ سوچیں کیا کافروں نے زیادتیاں نہیں کی ہوں گی کیا مسلمانوں کے جہاد میں کافروں کافروں کے بندے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے کیا کوئی مسائل نہیں ہوں گے جب وفد آیا تو ڈائلگ کس پر ہوا ایک نقطے پر ون پوائنٹ ایجنڈا اللہ الا اللہ اللہ نعبد الا اللہ اللہ کی قسم مسلم اما کو یہ ڈائلگ کرے اور ناشتے میں بھیک مانگنے والوں بش کے ناشتے میں بھیک مانگنے والوں اللہ کی قسم تم سردار بنو گے دنیا میں اگر تم کو یہ ڈائلگ ہو اے نبی جب ڈائلگ میں بیٹھے اللہ کی قسم قرآن پڑھو اللہ دلیلیں بار بار کل اے نبی ان سے کہو کم کیا بے شک تم نہ تکفرون بلذی خلق الارض فی یومین بتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین او ویٹیکن کے پادریوں برطانیہ فرانس کے عیسائیوں کیا تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو اس نے زمین و آسمان کو دو دن میں پیدا کیا اس کے شریک کرتے ہو اللہ احد اے نبی ڈائلگ میں کہ اللہ تین نہیں ہے ایک وہ کہیں گے ٹرینٹی تسلیس اللہ عیسا اور مریم تو کہہ نہیں ہوا اللہ واحد ہو احد تو بہت بڑا موضوع ہے ڈائلگ بڑا پڑا ہے قرآن میں مگر اس کے لیے ابھی زبان تین تمہارے پاس تیار نہیں وقت مناسب نہیں سازشوں اور نیتوں کو سمجھو اس وقت وہ ٹائم تمہیں ڈائلگ آفر کر رہے ہیں تاکہ تمہیں ڈی ریل کرو اب کے ڈائلگ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ڈائلگ کرو سارے مل جل جاؤ مذہب کا بہت زیادہ اکڑ مایا نہ لگاؤ انسان کو آگے لاؤ مذہب کو جیو ٹیلی ویژن جنگ کا اخبار مشرف کا فلسفہ سارے کا سارا اس بات پر ہے کہ اسلام کو بیک بینچ پہ لے جاؤ انسان کو آگے لے آؤ بڑے ٹھنڈے دل سے آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں سنیے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں انسان ہو تم روادار بنو دیکھو نا منموہن بھی انسان ہے ٹونی بلیئر بھی انسان ہے بش بے ایمان بھی انسان ہے ایریل شیرون بھی انسان ہے تو پاکستان کا مسلمان بھی انسان ہے تم سارے انسان ہو انسان سیکرٹ انسان مقدس انسان پرائرٹی انسان اول انسان عظیم اللہ کہتا ہے عقل کے اندر اس عظیم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے کہ میرا کام کرے گا مجھے آگے کرے گا خود بھی آگے ہوگا میں بہت سلیس ترجمہ اللہ کی قسم اپنے بھائیوں اور بیٹوں طالب علموں کے اندر رکھ رہا ہوں آج کی ساری اسٹریٹجی وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انسان عظیم ہے انسان ماڈریٹ ہے انسان کاسموپولیٹن ہے انسان سوشل اینیمل ہے تم انسانی بنیادوں پر اکٹھے ہو جاؤ اسلامی مسئلہ تیری اپنی مسجد کا وہ ہمیں یہ پٹی پڑھا رہے ہیں اور اس پٹی پر ہمارا صدر سب سے پہلے سب سے زیادہ گمراہ اس میں ہمارا صدر ہوا کیوں اس لیے یہ اتا ترک کا فون ہے اس کا بڑا امام گمراہوں کا سردار اتا ترک تھا اس کے ساتھ جمال عبد الناصر تھا یہ سارے بڑے بڑے گمراہوں کا ٹولہ تھا جنہوں نے اسلامی بنیادوں کو پیچھے ہٹا کے انسانی بنیادوں کو آگے لا کے انسانی بنیادوں پر ادارے کھڑے کر دیے یہ عالمی ادارہ سلامتی ہے یہ عالمی ادارہ اقتصاد ہے یہ عالمی ادارہ صحت ہے یہ عالمی ادارہ تعلیم ہے اور بد عالمی دعوت رب العالمین کی ہے آگے اس کو کرنا اللہ کہتا والا بڑی آدم وہار ہم نے آدم کو عزت دی اس لیے کہ یہ ہم کو اب دے دے کیوں عزت ہے آدم کو اشرف المخلوقات آدم کیوں ہے کہ اللہ کو آگے کرتا وہ ہمیں کیا پٹی پڑھا رہے ہیں غلط ڈائلگ میں کہ اللہ کو شریعت کو اسلامیت کو پیچھے کر دو انسانیت کو آگے لے آؤ یہ بیچارا شیر افغان ہماری اسمبلی کا یہ ہماری زبیدہ جلال یہ ہمارا ریٹائرڈ اشرف قاضی تعلیم کا وزیر یہ سارے کیا فلسفہ بگاڑتے کہتے ہیں اسلامیات کو پیچھے کرو سات سال سے پہلے نہ پڑھاؤ دسویں کے بعد نہ پڑھاؤ کیوں کہتے ہیں تمہارا نوجوان کٹر ہوتا ہے انٹر منگل نہیں ہوتا مکس اپ نہیں ہوتا میں اپنی آواز کی خرابی پر معذرت خواہ ہوں کئی دنوں سے گلا اور انفلوئنزا وغیرہ کی بیماری میں مبتلا ہوں تو معذرت کے ساتھ یہ بیچارہ ہمارا سارا جتنا چیلے چانٹے ٹولا جن کو کونڈولیزا رائس نے باقاعدہ نوکری پر رکھا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے وہ سب ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اسلام اسلامیات سات سال سے پہلے نہیں پڑھانا بچے کو دس سال کے بعد نہیں پڑھانا دیکھو کمال ہے نا ساز سات سال سے پہلے بچہ جو یاد رکھتا ہے كالنقش في الحجر العلم في الصغر كالنقش في الحجر علماء نے کہا بچپن کا رٹایا ہوا پتھر کا نقش وہ کہتے ہیں اس امت کا یہ نقش کھرچ دو انہوں نے دیکھا نا کہ ان کے نوجوان چاہے داڑھی نہیں رکھتے نماز نہیں پڑھتے مگر گناہ ثواب حلال حرام اللہ اور اللہ کا رسول اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا الحمد یہ ہمارے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ اللہ کی قسم میں اس پہ سوچتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں اس پلس پوائنٹ سے اور پلس دے کہیں یہ ہم سے مائنس نہ ہو وہ کہتے ہیں یہ جو نوجوان ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے ہاسٹل میں امتحان کے دنوں میں نمازیں پڑھتا ہے نماز میں آخری صورتیں پڑھتا ہے آخری پارا اس کو یاد ہے یہ کس نے یاد کروایا کہتے ہیں یاد ہم نے تو نہیں کروایا ہم نے تو تعلیم میں آغا خان کو دے دیا مگر بچپن میں اس کی ماں نے مسجد میں بھیجا تھا وہاں مولوی صاحب نے رٹا دیا وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے ماں میں خرابی ہے تو ان لائٹ اینڈ ماڈریشن میں تحفظ حقوق کے نسواں میں ماں بگاڑوں ہے نا ماں پاک صاف ماں جو اللہ کے نام سے نکاح کے بعد سارے خاندان کی دعاؤں سے رحمتوں برکتوں سے اپنے خامت کی دہلیز پار کرتی ہے اس کے گھر میں جاتی ہماری مسلمان اور پاک باز اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی گود بھرتا ہے پھر وہ اپنی گود اپنے بیٹے کو لیتی ہے تو اللہ ربی اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اس کو دل یاد دلا اللہ میرا رب ہے جو میرا رب ہے وہ تیرا رب ہے لا اشرے کو بھی چاہیے میں نے دیکھا ہے بالکل ان پڑھ پنڈ بستیوں کی بیٹیاں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں لمبا چوڑا کچھ نہیں یاد تو کان پہ ہاتھ سے تھپ تھپاتی ہے اللہ اللہ کہتی ہے بچے کو اب امریکہ مشرف سے کہتا ہے یہ اللہ کہنے والی مائیں تو نے ابھی تک بدلی نہیں کا ان کے بچوں کے ذہن میں اللہ ان کی ماں نے نقش کر دی تو مشرف صاحب کہتے ہیں سر میں لگوا رہا ہوں ایکٹ بنا رہا ہوں آزادی دے رہا ہوں عورتوں کو باہر نکال رہا ہوں کنڈکٹر اور سیلز گرل بھرتی کر رہا ہوں بسنت لڈیاں ہولیاں پتنگیں اڑا رہا ہوں تھوڑا انتظار کرو دس پندرہ بیس سال میں نسل ساری بدل گئی کوئی ضرورت نہیں بھلا تحفظ حقوق میں نے آپ سے کہا نا کافر ٹرم ٹرم وضع کرتا ہے ٹرم ٹرمینالوجی اصطلاح وضع کرتا ہے اور اس کے اندر مکر رکھتا ہے اچھا اب آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں ایکٹ بنا تحفظ حقوق نسواں عورتوں کے حقوق کا تحفظ عورتوں کو دھوکہ دیکھ تو بڑی غیر محفوظ مری جا رہی کوئی تیرا والی بارش پرسان حال نہیں تھا ہم نے تیرے لیے بل پیش کر کے پاس کروا کے تجھے تحفظ اور کم بختو عقل کی اندھو ظالمو ہماری عورت کوئی دیانہ جیسی محروم ہے یہ ہیلری چلتی بھیک مانگتی پھرتی ہے بندے کے کندھوں پر چڑھتی ہے ہماری عورت تو معاشرے میں پاکیزہ بچپن میں تھی تو باپ نے بھائی نے اپنی بہن کو پالا پوسا جوان ہوئی تو سارے رشتہ داروں نے چچا تایا خالہ ماسی پھوپھی بھائیوں نے ایک ایک پائی جمع کر کے جہیز بنایا ٹرالیاں پیٹیوں سے لاد دی ساجوں پر اس کو سونا دیا مولویوں کو پکڑ کے اللہ کی شریعت کے کلمات خطبے پڑھائے دعاؤں کی چاؤں میں خامد کے گھر میں چھوڑ کے آئے کہا اس گھر سے قبر جائے قبرستان جائے گی کہیں نہیں ظالموں ہماری عورت کب غیر محفوظ یاد ہے نا سب عزت دار اپنی بیٹیوں کو جب خامدوں کے گھر چھوڑتے ہیں تو کہتے بیٹا اب یہاں سے قبرستان جانا ہے کسی اور جگہ نہیں جانا اللہ کی قدرت ہے چودھری بھی بھول گئے گجرات کے ہمارے چودھریوں کو بھی ہماری یہ پرمپرا ہماری یہ تعزیت یہ ثقافت یہ تمدن یہ حفاظت اللہ کی قسم یاد ہی نہیں کہتے تحفظ حقوق نسواں تو اس اسمبلی نے مشرف نے کیا ورنہ اس سے پہلے تمہاری مائیں نانیاں دادیاں سب غیر محفوظ اسلام میں عورت کی حفاظت کا کیا مضبوط اور خوبصورت حصار ہے اللہ ہے کتنے چاہل ہیں یہ لوگ جو غلط بلنگ کرتے اور آپ کے سامنے یہ بات کہنا کتنی برمحل ہے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو جوان جوڑا میاں بیوی اپنے آپ کو قبیل دار کہتی ہے اس دن سے اس کی ماں اور اس کا باپ جوڑنے لگے چچا اور تایا جوڑنے لگے پھوپھی خالہ ماسی پیسے جوڑنے لگتی ہے جہیز بنانا ہے بیٹی کو سجا کے سوار کے پڑھا کے چھپا کے حفاظت کے ساتھ عزت کے ساتھ عزمت کے ساتھ حجمت کے ساتھ وقار کے کے کے ساتھ دعاؤں میں میں اور پہروں اس اس کو چھوڑ آتے گھر کہتے تمہاری عورت غیر محفوظ تھی اور ظالموں غیر محفوظ تو دیانہ تھی دیانہ چار سارا شہزادے کے باوجود دھکے کھاتی سورنگ میں ایک یار کے ساتھ مری ہماری عورتیں کب غیر محفوظ خیر محفوظ مغرب کے معاشرے کی امریکی برطانوی فرانسیسی معاشرے کی عورت خیر محفوظ مسلمان عورت خیر محفوظ نہیں مگر انہوں نے تحفظ حقوق نسواں کیوں وہ عورت کو برباد کرنا چاہتے وہ چاہتے ایسی نسل لاؤ جس کو اسلام کا ایمان کا قرآن کا رب رحمان کا کچھ پتہ نہ ہو کہتے ہیں یہ نسل تو تب ہی ہو سکتی ہے نا جب ماں بدلی جائے اب یہ ماں کو بگاڑنے کے لیے بیٹیوں کو بگاڑنے کے لیے اللہ کی قسم یہ سارے ڈرامے پاکستان میں لگائے یہ جس کے خلاف جماعت الدعوہ نے دستخطی مہم چلا کر الحمد للہ پچہتر لاکھ دستخط جمع کیا بہت بڑی مہم ہے یہ انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس سے پاکستان پر رحمتیں نازل کرے گا پاکستان کا مینڈیٹ ہے کم از کم ایک کروڑ انشاءاللہ شاء دستخط آنا چاہیے اور آئے گا پچپن لاکھ ساٹھ لاکھ پہنچ چکا ہے اتنا دستخط کہ ہم اس بل کے خلاف وہ چاہتے ہیں مسلمان ایسا لاؤ جس کے اندر رواداری بردباری کے معنی بے حمیتی بے خیرتی یہودی کے ساتھ ملنا ہندو کے ساتھ بیٹھنا جبیاں ڈالنا جوائن کرنا شادی بیاہ کرنا کوئی مسئلہ نہ رہے وہ یہ کہتے ہیں یہ جو پاکستان کا نوجوان ہے نا یہ جو کہتا نہیں نہیں میں چاہے بھی نہیں رکھتا نماز بھی نہیں پڑھتا پر میں مسلمان ہوں ہندنی کے ساتھ دوستی شادی میں نہیں کروں گا کرسچن کے ساتھ میں نہیں ملوں گا شراب میں نہیں پیوں گا اور اگر کوئی پیتا ہے چوری سے تو جب پکڑا جاتا کہتا دعا کرو جی جی اللہ اللہ معاف کرے جی، غلطی ہو گئی کی قسم یہ بھی ان کو ہمارا اتنا ایمان بھی برداشت نہیں ہے پورے معاشرے کی سوشل انجینئرنگ کر رہے ہیں وہ سوشل انجینئرنگ آپ نے دیکھا میں نے پچھلے ڈیڑھ ہفتہ پہلے اسلام آباد میں جاتا تھا جمعہ پڑھانا اب فیڈرل گورنمنٹ نے پابندی لگائی تو اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اچھا بھائی کم وقت ہو دوسروں کو روادار کہتے ہو میرے لیے اتنی رواداری نہیں کہ میں اسلام آباد میں ایک خطبہ جمعہ آٹھویں دن آ کے دیتا ہوں تم اس کو برداشت نہیں کرتے اب رواداری کہاں ہے کہتے نہیں نہیں باقی سارے برداشت ہے تو نہیں برداشت میں نے اخبار وہاں اسلام آباد میں رپورٹ پڑھی ایجوکیشن کمیٹی اسلامیات میٹرک کے بعد نہیں پڑھائی جائے دلیل کیا بھی کہتے ہیں پاکستانی نوجوان کٹر پن کا شکار ہے اب آپ ذرا دیکھ لیں ہمارے لاہوری منڈے کیا کٹر پن ہے بھائی ان میں چھوٹی موٹی سے آگے کی برائی بڑے آرام سے کرتے ہیں پتلونے پہنتے ہیں جینس پہنتے ہیں گڈیاں اڑاتے ہیں تمہاری جتنی فلمیں بنتی ہیں یہ بےچارے ساری دیکھ ڈالتے ہیں کیا کٹر پن کیا ہے ان میں کہتے ہیں کٹر پن اصل میں یہ ہے کہ یہ حلال حرام جائز ناجائز اللہ رسول اللہ ان تصورات سے باہر نہیں آتے یہ کٹر پن ہے یہ رواداری چاہتے ہیں وہ کہ ہمارا مسلمان بیٹا اپنے آپ کو اللہ سے رسول اللہ سے وفاداری میں نہ باندھے عمل نہیں خالی وفاداری اس میں بھی نہ باندھے تو اسلامیات کو ایکسکلوڈ کہتے ایسے کہ میٹرک کے بعد اسلامیات نہ پڑھائی تاکہ اس کے ذہن پر کوئی آواز شریعت کی حدود اللہ کی اللہ کی آیتوں کی لگا یہ جتنا ان کا فلسفہ اس وقت مکالمے کا ہے ڈائلگ کا یہ سراہتن جھوٹ اور ال دل جس کو بد نیتی کہتے ہیں انگریزی میں بد نیتی پر مبنی ہم کہتے ہیں آؤ کوئی بات نہیں وہ بد نیت ہو تم نیک نیت رہو کرو مذاکرہ پر کیا مذاکرات کے لیے تیار ہو مکالمے کے لیے دلیلیں ہیں موضوع کا پتہ ہے سامنے کون ہے اس کی نیچر اس کی فطرت اس کی سازش اس کے لیے دلیل کہاں سے لانی ہے اگر قرآن سے نہیں لوگے تو پھر وہ کہیں گے امرتسر لاہور ایک ہو جائے واگا اٹاری کھول دیا جائے گنڈا سنگھ قصور کھول دیا جائے کھوکھرا پار مونا باؤ کھول دیا جائے دوستی کی بس چلاؤ سمجھوتے کی ایکسپریس چلاؤ پھر یہ ڈائلگ ان ڈائلگ میں تمہاری بقا وجود ہے ہمارا ڈائلگ تو وہ ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے کیا اور وہ کس موضوع پر ہے اللہ اللہ چھوڑو کشمیر فلسطین کندھار بغداد اللہ کی قسم سارے سائڈ پہ رکھ دو ہم تیار آؤ تم ڈائلگ ہم نہیں اٹھاتے یہ جھگڑے ایک لمحے کو الگ کر دیتے ہیں آؤ تم ڈائلگ پر آؤ کس بات پر ڈائلگ ہمارا جھگڑا کشمیر پر انہی ڈائلگ میں حل ہو جائے گا اللہ نہ اللہ تم توحید کا کلمہ پڑھ لو ہمیں انشاءاللہ کشمیر فلسطین کندھار بغداد سب ملتا تم یہ قبول نہ کرو فعم طول اگر وہ ڈائلگ میں تمہاری بات تمہارا ایجنڈا قبول نہ کرے فکون پھر تم کہو اشہاد اور دنیا کے انسانوں تم گواہ رہو بے اللہ مسلم ہم تو اللہ کی ماننے والے ہیں اللہ ہمیں کیا کہتا ہے اللہ کہتا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ڈائلوگ میں مشن نہیں بھول جانا اگر یہ تولو کر دے انکار کر دے تو پھر جہاد کر دے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُ شَادُوا اگر یہ انکار کرے نہ مانے تو پھر تم یہ نہ کہنا کہ اچھا جی کوئی بات نہیں پھر آپ اپنا نظام چلائیں ہم بھی ساتھ ہی چلیں گے دنیا تو چلنی چاہیے میں کہتا نہیں ان طول اگر یہ ڈائلگ میں توحید کی دعوت کو انکار کر دے پھر تو کون میں تو اللہ کی ماننے والا ہوں اور اللہ نے مجھے کیا کہا اللہ نے مجھے کہا آتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق تو پھر تلوار اٹھا خاتمہ ڈائلوگ کا ان دو میں سے ایک ہو اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لے اخوان و تم تمہارے بھائی جھگڑا ختم اگر وہ انکار کر دے تمہارے دشمن ہے جہاد شروع اور نونیوں کافیوں اللہ کے واسطے واپس پلٹو اور مشرف وزیر اعظم اللہ کے واسطے اسلام کی طرف آؤ تمہاری عزت تمہاری شوقت تمہاری قوت تمہارے ڈائلوگ کی قوت دلیلوں کی قوت کیس کی ایڈوکیسی اللہ کی قسم اسلام میں ہے اسلام میں قرآن میں ہے کسی میں یہ ہمت جرت آج یہ او آئی سی رابطہ عالم اسلامی یہ عرب لیگ کے سارے کے سارے ملک یہ تیل برامد کرنے والے دولت میں سونے میں غرق ملک اللہ کہتا فائن شاہد اگر وہ شرک اور کفر پر ڈٹے رہے فلا تشہد معاہم پھر تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ان کے ساتھ نہیں ہونا نزل علیکم فی الکتاب خرابی تو یہی ہے اللہ کی قسم مسلمانوں نے کافروں کے نظام کو توڑا ہی نہیں روکا اب آپ پاکستان کی مثال دیکھ لیں اسمبلی کھڑی ہے پارلیمنٹ موجود ہے سینٹ بھی ہے اچھا، اپوزیشن بھی ہے اور بہتر تہتر ایم ایل اے متحدہ مجلس عمل کے ہیں نظام چل رہا ہے چلتے ہوئے نظام میں حدود لائے گئی ذبح کیا گیا حدود کو توڑا گیا حدود اللہ کا قتل شرع اللہ کا قتل اللہ کی دی ہوئی حد میں تعریف کتنے دن ہم نے کیا کیا کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں چاہیے تھا ہمارے جتنے بہتر تہتر پچہتر ایم ایم اے اور اس کے علاوہ بھی جو جو مسلمان ایم ایم اے پکا کہ بھائی اگر یہ بل ہے تو یہ پڑی ہے اسمبلی باہر میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا اس متحدہ مجلس عمل علماء اسلام علماء Pakistan Jamaat Islami Noon Muslim League half Muslim League people party سارے مسلمانوں کو ایم ایم اے کو یہ چاہیے تھا اس اسمبلی سے اسی وقت دستبردار ہو جائے قسم یہ میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں پیپل پارٹی کو آپ لیگ کو نون لیگ کو کو ڈیموکریٹ کو اور علماء اسلام اور جماعت اسلامی سب کو چاہیے تھا اچھا صدر صاحب اگر یہ بل ہے شرع اللہ کے خلاف تو وہ ممبر شپ پڑی ہے آپ کی میز پر میں نہیں آپ کہہ سکتے ہیں تیری اس بات کی کیا دلیل ہے میں کہتا ہوں پڑھو قرآن وقت نزلہ علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها و یستہزا بها فلا تقعدوا معهم اور تحقیق اتارا اللہ نے تمہارے اوپر اپنی کتاب میں ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها جب تم سن لو اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے و یستہزا بها مذاق اڑایا جا رہا ہے فلا تقعدوا تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہ قرآن ہے پڑھو نون کاف جیم دال ایم ایم سارے پڑھے اچھا یا اللہ بھول گئے تھے اللہ کہتا ہے ان مایون سے ذکر قوم الظالمین اگر تجھے شیطان نے بھلا دیا تو ریمائنڈ کرائے جانے کے بعد مت بیٹھ جب تجھے یاد دلا دیا پھر نہ بیٹھ ہم کہتے کچھ ہو جائے ہم نے نہیں چھوڑ نظام چلتا رہتا ہے پھر کہتے جی اسلام کا کچھ نہیں بھائی اللہ کے بندے تو نے کفر کے نظام کا راستہ نہیں روکا تو نے اس سے بائیکاٹ نہیں کیا تو نے اس سے اظہار برات نہیں کیا تو نے اپنے آپ کو گندگی سے علیحدہ نہیں کیا اسلام کا کب کچھ بنے گا دیکھو نا گئے تو اسمبلیوں میں تھے کتاب کے نام پر ووٹ لے کر کس نیت سے کہ جی اسمبلیوں میں جائیں گے دعویٰ والے الیکشن نہیں لڑتے ہم الیکشن کا پنگا لیں گے اس لیے کہ اسمبلی میں قوت ہے ہم وہاں بیٹھ کر <coughs> دفاع اسلام کریں گے ہم کہتے ہیں چاہو اچھا آپ وہاں تھے تہتر پچہتر تھے دو صوبوں میں حکومتیں تھیں پورے ماشاءاللہ علماء مفتیان تھے آپ کے سامنے عدود اللہ کا قتل ہوا چٹا ننگا حد کا قتل ہوا آپ اٹھے کوئی نہیں اٹھے ہم نے پالیٹکس چلائی ڈائلگ میں ہم بیٹھتے ہیں ڈائلگ میں کافر ہمیں رد کرتا ہے ہم نہیں اٹھتے اس لیے کہ ہمارے دل میں کافر کے خلاف جو ضروری نفرت ہونی چاہیے اسلامی تقاضے کی وہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں رواداری ہم کہتے ہیں بیداری عداوت اور نفرت لازمی واللہ ہے میں بلا کسی خوف و خطر کے اللہ کی آیت کا ترجمہ کر کے کہتا ہوں مجھے اس میں ربی بھر بات نہیں کوئی ایجنسی لکھے کوئی رپورٹ بنائی جائے اللہ کی قسم نفرت بیداری اور عداوت کافروں کے خلاف ایمان کا لازمی جز ہے اگر میں روادار ہوں کافروں کا تو عبداللہ بن اوبئی کا قصور کیا تھا کیوں بھائی لاہوریوں تم جو سارے عبداللہ بن اوبئی کو گالیاں دیتے ہو جو منافق تھا میں کہتا ہوں روادار تھا اور رواداری تمہاری سیاست ہے تو ابن اوبئی کا گنا پھر کیا بچا اگر بردباری اعتدال پسندی رواداری یہ پالیسی ہے تو عبداللہ ابن اوبئی کی مدینہ منورہ میں یہی تو پالیسی نہیں غلط ہے یہ جی۔ ڈائلوگ کی بات بھی غلط ہے رواداریوں کی بات جال ہے ہم کوئی روادار ٹھیکے دار نہیں ہیں کافروں سے برد کے ذمہ دار ہم نہیں ہم اللہ کے دین توحید اسلام اللہ کی عبادت وحدانیت کے ذمہ دار ہے ذمہ دار روادار نہیں ذمہ دار الفاظ کے جادو کو سمجھو اور اس کا توڑ کرو وہ کہتے ہیں روادار ہم کہتے ہیں ذمہ دار مسلمان دنیا میں میں اسلام کا ذمہ دار انسان کا روادار نہیں کیا دلیل ہے اس کی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کہا ادکارت لکم تھی ابراہیم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے محمد کی امت ہو علیہ السلام وسلام جو سارے نبیوں کا سردار ہے پر اس کے باوجود تمہارا باپ ابراہیم ہے ابراہیم کی سنت اس کا وطیرہ اس کی پالیسی اس کی اسٹریٹجی اس کی ورکنگ میں تمہارے لیے اسوا ہے ابراہیم نے نمرودوں سے بادشاہوں سے آزروں سے بت پرستوں سے بت کے پجاریوں سے بت فروشوں سے ابراہیم نے کیا رویہ رکھا تم نے وہ رویہ رکھنا ہے ابراہیم نے کہا انا بورا آؤ من کم ماتا بدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا آخری سورج تک ابراہیم نے اعلان کر دیا ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت ہے حتی تؤمنو باللہ وحدہ ہاں ایک اللہ پر ایمان لاؤ رواداری شروع ہو جائے گی روس چین سے ڈائلگ کرو برطانیہ فرانس سے ڈائلگ بش بے ایمان سے کرو کس بات پر سلامتی کونسل ریزولوشن جنرل اسمبلیاں یوناٹیڈ نیشن اور میرے بھائیوں یہ جتنے بڑے بڑے بت انہوں نے تم سے پجوائے ہیں اللہ کی قسم اسی شرک کو پینیٹریٹ کر کے پجوائے تم انسان ہو یہ انسانوں کا مجموعہ ہے یوناٹیڈ نیشن یہ اقوام کا مجموعہ ہے یونائٹڈ ارے مسلمان اللہ کی قسم مسلمان اقوام اور مذاہب میں مسفٹ ہے اس لیے کہ مالک و سردار کبھی غلاموں میں فٹ نہیں ہوا اس لیے کہ حق کبھی باطل کے ساتھ فٹ نہیں ہوا اس لیے کہ سچ کبھی جھوٹ کے ساتھ مٹ نہیں ہو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بعد الحق پہ الزلال حق کے بعد صرف گمراہی بچتی ہے جرمن گمراہ فرانس گمراہ اٹلی گمراہ روم گمراہ لندن گمراہ واشنگٹن گمراہ حق حق کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول وہ چاہتے ہیں کہ ایز اٹ از سارے مومو ٹھگنے بیٹھ جائیں ان مومو ٹھگنوں میں یہ منافق سا مسلمان بھی ہو آؤ جی ڈائلگ کرو مجاہدوں کو کتنی گرفتاریاں دینی ہیں کتنے پکڑ پکڑ کے سپرد کرنے ہیں عبد القدیر کب ہینڈ اوور کرو گے ایٹم کب سمیٹو گے کشمیر کب لپیٹو گے اسرائیل کو کب تسلیم کرواؤ گے یہ ڈائلگ ہمارے اس پر بھیک میں ہم تم کو چاہتے سولہ دے دیں گے پردے دے دیں گے بھیک دے دیں گے قرضے دے دیں گے جس دن تم نے اڑی پڑی کی تو بے نظیر کا ہوا کھڑا کر رکھا ہے اس کو لے آئیں گے یا نواز شریف کو لے آئیں گے پھر تم کہاں ہوگے اور میرے بھائی اور اللہ کے واسطے اس گندی کھچڑی سے باہر آؤ اللہ کی قسم اسلام بیک چینل ٹریک ٹو یہ کالی راتوں میں چوری سے پچھلی کھڑکی سے آنا اسلام کا یہ پلان نہیں اسلام کا یہ پروگرام نہیں شرم آتی ہے جب آپ تمہارے اخبار میں ٹریک ٹو اور بیک چینل کے بڑے بڑے پہلوان چبھی خان بڑکے مارتے تھے یہ کون ہے یہ جی کالی رات کو پچھلی کھڑکی سے چوری سے آتے دلالی لکھا کشمیر کی تقسیم کر لو آپشن نئے کر لو کمانڈ کنٹرول اکٹھا کر لو سیلف گورننس لے آؤ ڈی ملٹرائزیشن لے آؤ اتنے آپشن کر لو یہ کون لوگ ہیں یہ کالی رات میں چور دروازے سے دلالی کرنے آنے اللہ اکبر مسلمان کیا کرتا اسلم اسلام لیا اسلام نہیں لاتا جزیا دے جزیا نہیں دیتا تلوار اٹھا کوئی trade two base channel diplomat اللہ کی قسم چودہ سو اٹھائیس سالوں میں اسلام نے پیدا نہیں کم وقت پہلے ڈائلگ کہیں گے پھر ڈائلوگوں کے لیے ایک طرف جرنیل بھیج دیں گے وہ اسلحے کا پریشر اور دباؤ اور لاشوں کے طور پہ عید کی صبح کو صدام کی لاش امت مسلمہ کو تھما دی آؤ مسلمانوں آج لو چاہے ادھر سے چارلس کو بھیج دیا پاکستان میں جا تو یہ آنسو مگر مست کے بہا تھوڑا سا موم ان کی آنکھوں میں ڈالا ہم کی ڈائلگ لیے کرے گا مجاہد انشاءاللہ ڈائلوگ کرے گا اللہ کی قسم آئے گا وقت انشاءاللہ قریب ہے آپ دیکھنا اللہ کے فضل و کرم سے دنیا ساری کے سامنے ہے افغانستان کھڑا ہے واشنگٹن گر رہا ہے کابل و کندھار اللہ کی قسم آج بھی جوان لڑ رہا ہے خون بہا رہا ہے اور Washington New York London Paris ڈھہ رہا ہے فتح یاب کر رہا ہے اسلام کو جہاد آگے بڑھا ان کے نظریات کا ان کے سسٹم کا ان کے ازم تھیوریز کا سب کا سفایا جیسے ایک بہت بڑا بلیڈ کسی بلڈوزر کے آگے لگاؤ اور وہ سارے کچرے کوڑے کو اٹھا کے دفن کر رہا ہو دھیر میں اللہ کی قسم جہاد اس طرح آ رہا ہے جیسے طاقتور بلڈوزر کا بہت بڑا بلیڈ مختلف کوڑا کرکٹ اٹھا کے لا رہا ہے ایسے اسلام یہ آپ کو بیک چینلسٹ ٹریک ٹو رنر زب غائب ہو جائے کوئی نظر نہیں آئے سیدھا میدان میں معاملہ ہوگا آؤ کافروں یا انہی بنیادوں پر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو یا انہی دیہاتوں پر ہم تمہارا اعلان سازش ہے یہ بین المذاہب مکالمہ اور رواداری اور کانفرنسیں اور برد باریوں کے یہ نعرے رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین نے مسلم امہ نے مسترد کر دیا ہے عراق امریکہ کی حلق میں پھنسا ہوا ہے کندھار امریکہ کا پیٹ پھاڑ رہا ہے دنیا میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ جہاد کو قوت بخش رہا ہے اور کافروں کے لیے سب سے بڑا سب سے بڑی موت خوف کی موت ہے جو موت سے پہلے جہاد کی شکل میں اللہ نے دی وہ چاہتے ہیں کہ اس جہادی خوف کو دور کرنے کے لیے ڈائلگ کی آڑ لے کر مسلمانوں کی حکومتوں سے جہاد کو پریشرائز کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سیاستدان اور حکمران حالات کو سمجھے اور کافر کی سازش میں نہ آتے ہوئے جہاد کو پروموٹ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ صحیح ڈائلگ جو اسلام کے حق میں نتیجہ خیز ہوں گے مسلمانوں کو ہٹا کرے ہاں۔ ہم نے جو اپنے آپ کو اپنے منصب پہ گرایا ہم نے اس ملک میں کافروں کے ایجنڈوں کو باقاعدہ عمل پیرا ہونے کا موقع دیا اب یہ انتہائیں سامنے آ رہی ہیں انتہائیں زنا بر رضا کے لیے آسانیاں پلیدوں نے زنا بل جبر اور زنا بر رضا دو اصطلاحیں گھڑی مقصود کیا تھا زنا بر رضا کا راستہ کھولنا جو اصل زنا ہے جناب الجبر تو ظلم ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں اگر اس میں کوئی اختلاف تمہارے پولیس سسٹم نے سیٹ اپ نے کیا تو وہ تمہاری نالائکی پر اور دلیل ہے ہاں چاہتے کیا ہیں وہ کہ اس مسلمان معاشرے میں جو جہاد کی طرف دعوت کی طرف تربیت کی طرف اصلاح کی طرف نماز و روزے کی طرف اسلامی شریعت و تہذیب کی طرف پلٹ رہا ہے اس معاشرے میں وہ زنا زنا اس کی تعمیم اس کا تفچو اس کی اشاعت اس کا پھیلاؤ چاہتے ہیں کیوں چاہتے ہیں اب اب بہت ساری عورتوں آدمیوں کی یاریاں ٹیلی فونوں پر پکی ہو گئی ٹیلینور نے موبی لنک نے یو فون نے پاک ٹیل نے ان کو بتلا دیا ہے کہ اتنے لاکھ لڑکی اور اتنے لاکھ لڑکا ٹیلی فون سسٹم کمیونیکیشن میں آپس میں یار بدکار ملنے پر جنا پر تیار ہے آزادی دو بھائی زنا کیسے ہوتا ہے کوئی پہلے دن زنا کر سکتا ہے پہلے بات چیت ہوتی ہے ہیلو ہائے ہوتی ہے وہ بڑی مشکل تھی معاشرہ بدل رہا تھا لوگ سمجھدار ہو گئے تھے گھر کی چار دیواری ہے اس کے اندر دروازہ ہے کمرے ہیں تو کھڑکیاں ہیں گھر پر باپ ہے کوئی بھائی ہے کوئی خامد ہے کوئی غیرت مند ہے کوئی چچا تایا ہے کوئی پگڑی داڑھی والا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی عورتوں کو حرمتوں کو عزتوں کو گھروں کے اندر رکھتا ہے کوئی بولی مارنے والا جوان آ کے بات نہیں کر سکتا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا لڑکی تک رسائی نہیں ہو سکتی او پاکستانی ہو ظالم تم نے غیرت کا جنازہ نکالا اللہ کی قسم ٹیلی فون کی سم تمہاری جوان کماری بیٹیوں کے ہاتھ میں دوپٹوں سے دیا اب ذرا تصور کرو گھر کی چار دیواری کیوں ہے کہ اندر رہنے والی عزتوں پر کوئی میلی نظر نہ پڑے کسی کے گندے جملے کی رسائی میری معصوم بیٹی کے دل تک نہ ہو میری بیوی کے پاس کوئی غیر مرد بات نہ کر سکے میں پاکستانیوں کے معاشرے کا آج کا پاکستانی دیوس بیوی کو نمبر لے کے دیتا ہے بیٹی کو نمبر لے کے دیتا ہے بیٹی کو ٹیلی نور آسانی سے سم دیتا ہے شناختی کارڈ کی بھی ضرورت نہیں مرید کے میں جتنی بیٹیاں جب چاہیں لڑکیاں سم خریدتی ہیں سم ڈالتی ہیں سم بدلتی ہیں ٹیلی فون کرتی ہیں نمبر ڈیلیٹ کرتی ہیں لڑکوں سے گپے لگاتے ہیں لڑکیاں ان کو لڑکے ان کو ڈیٹنگ چیٹنگ ٹائم دیتے ہیں اب ان ساری کمپنیوں کے ریکارڈ نے کہہ دیا امریکہ بے ایمان کو کہ اتنے لاکھ بدکار تیار ہے زنا کا موقع نہیں بنتا آسانی کرواؤ سوچو سوچ لو اگر آنکھوں کا پانی دیدے مرنا گئے ہو تو سوچو سولہ سال کی کماری لڑکی ٹیلی فون پاس گھر سے نکلتی ہے اسکول کالج جاتی ہے ٹیلی فون پاس ٹیلی فون پر سم مرید کے کی گلی سے یہاں ننگل سے ہمارے مرکز کے باہر کسی بھی دکان سے وہ سم لے سکتی ہے سم لینے کے لیے اس کو باپ کا بھائی کا اپنا دادے کا چچا کا شناختی کارڈ ضروری نہیں ہے ناروے کی ٹیلی نور لعنت اللہ علیہ موبائل نے یو فون نے نے پلیدوں شناختی کارڈ کی پابندی بھی ہٹا دی ہے ہے سم سستی کر دی سات روپے پر منٹ تھا تو Ufone Norway Telenor کہتا پینتالیس پیسے میں کال کرو بولو ایس ایم ایس بولو سستی بات کرو ریکارڈ بھی کوئی نہیں تیری بیٹی کے یار کتنے ہوئے بیوی کے دکاندار کتنے ہوئے گاہک کتنے ہوئے اب ریکارڈ نہیں رکھ سکتا تو وہ نمبر ملائے گی ڈیلیٹ کر دے گی تو ٹکرے مار رہا پتہ ہی لگے گا صبح کس کے ساتھ دوپہر کس کے ساتھ شام کو تیرے ساتھ جھک مار لے گی اور شوکت و شجاعت و مشرف ہو اللہ کی قسم تم اگر باپ ہوتے ہماری بیٹیوں کے تم بھائی ہوتے ہماری بہنوں کے تم ویر ہوتے پاکستانی عورت کے تو اللہ کی قسم اس ملک میں یوں ٹکے ٹکے پر ہماری آبرو عزتوں کے سودے نہ کرتے راستے نہ کھولتے بدکاریوں کے اگر تم باپ بھائی ویر ہوتے تو حد ہے کوئی حد ہے کسی کمپنی کے کاروبار کی کوئی کمی رہی اور ظالم شوکت وزیر اعظم تو عالمی بینک کا نوکر ہماری بیٹیوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ٹیلی فون کے کاروبار میں کمیونیکیشن میں ہزاروں قسم کے دلالیوں کے کاروبار میں یہاں تک لا چکا اب وہ ملنا چاہتے ہیں کہتے ہیں مولوی روکتا ہے فضل الرحمان روکتا ہے قاضی صاحبان روکتا ہے محمد سعید جماعت الدعوہ رکاوٹیں ہیں ہم ان سارے ان کے خلاف بل لائیں گے کیا کریں گے اللہ دیکھو بل کیا لائے تحفظ نسواں دور پھٹے منہ کماری لڑکی کو بات کرنے کے لیے موبائل ہو ملنے کے لیے یار ہو اگر وہ رضامندی سے زنا کرے تو پرچہ درج نہ ہو تحفظ ہے میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا نا کیا یہ صحیح تصویر نہیں ہے اللہ کیا کہتا ہے وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اب سفن الذین لم جدارو آلہ عورات النساء وہ پاکستانیوں وہ معصوم کچی کلیاں وہ کچے ذہن کے معصوم ذہن کے بچے جن کو عورتوں کی ننگی باتوں کا ان کے جسم و جان کا حسن و محاسن کا زنا و پٹکاری کا شہوات کا پتہ نہیں ہے لم یظہرو اعلی عورات النساء تم نے کیا کہا ظالم وزیر تعلیم اور صدر صاحب تم نے کہا آغا خان ایجوکیشن لاؤ تاکہ ہمارے لم یظہرو اعلی عورات النساء جن بچوں کو پتہ نہیں تھا وہ ان بچوں کو جنس کا سیکس کا شہوت کا خواہش کا بدکاری کا زنا کا میڈیا ایجوکیٹ کرے تم لائے کہ نہیں لائے ہمیں دھوکہ دیتے ہو تحفظ نسواں کا ظالموں پنجابیوں سندھیوں سرحدیوں بلوچیوں اپنے بڑوں سے چٹی ڈاروں والوں سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جوانوں کو سنبھالنا ہو تو بوڑھا بزرگ لاؤ وہ جوانوں کو سنبھالے گا وہ پاکستانیوں مر گئی آنکھ کا پانی تم سمیرا ملک کو لائے ہو جوانوں کی وزارت کے لیے کون سمیرا لڑکی عورت الڑ بدھو وزارت کون سی بہبود نوجوانان وہ تم کا ڈال گا رہی تھی کل گا رہی تھی ہم نے تحفظ نسواں کا پھٹے منہ بل پاس کروا لیا ہم سے کہتے ہیں تمہارے عرض کرنے سے شکایت ہوتی ہے مشک ہوتی ہے ہم کو بھی ہو اللہ کی قسم یہ جتنی کوششیں ہیں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں مجاہدوں صرف تمہارے خلاف ہیں تمہاری وجہ سے وہ کہتے ہیں ان کے ابے کافر ان کے آقا کہتے ہیں تم سارے ڈالر کھا گئے تم زلزلہ زدگان کی امداد کھا گئے کتنے ارب ڈالر تم کو دیے پر تم سے جہاد کیوں نہیں رکتا یہ کہتے ہیں اچھا پھر لاؤ کوئی پیکج تو وہ پھر کہتے ہیں تحفظ لے آؤ حدود میں ترمیم لے آؤ شریعتوں کو مسق کر دو تعطیل و حذف کر دو اور تبدیلیاں اندر کر دو الکلم یہودیوں کی خصلتیں ایک ایک حکم اسلامی میں لے آؤ تاکہ معاشرہ اتنا گندا ہو جائے کہ پھر یہاں سے ٹونیوں ٹونیوں کے خلاف منموہنوں کے خلاف جہادی وار شاید نہ نکلے لیکن انشاءاللہ اللہ میں صاف کہتا ہوں پاگلو بدو تم لیٹ ہو گئے مصر میں الجزائر میں اور ترکی میں تمہارا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تب جہاد نہیں تھا اللہ کے فضل و کرم سے اب جہاد کھڑا ہے یہ ناکام ہوگا تم ذلیل و خوار ہوگے گئے انشاءاللہ اب یہ سازشیں بھی کامیاب نہیں تھا میرے بھائیوں آپ کو اللہ کرے وہ منظر زندگی میں کبھی نہ دیکھنا پڑے بہت سے نوجوان تو انشاءاللہ اس کو جانتے بھی نہیں لیکن ایوب خان کے دور میں اور ذوالفقار علی بھٹو کے کے دور میں میں پاکستان زنا اڈے فیصل آباد لاہور اسلام آباد راول پنڈی ہر شہر میں موجود تھے ہر شہر میں چکلے تھے ہر شہر میں ریڈ لائٹ ایریا تھا اللہ کی قسم ترکی میں مصر میں الجزائر میں ان سارے شہروں میں ان ملکوں میں زنا کے اڈے کھول کے اب پاکستان میں وہ اسی عمل کو ریپیٹ ریورس کرنا چاہتے ہیں زنا بر رضا پر آزادیاں پھر مفاہمت پھر راضی نامے وہ کہتے ہیں جب ٹیلی فونوں سے دفتروں سے موبل لنک ٹیلی نور سے میکڈونلڈ سے کے ایف سی سے مخلوط نوکریوں سے مخلوط زندگیوں سے یاریاں لگ گئیں تو ملاقاتیں نہ ہوں کس کو حق ہے دخل دینے کا آزادی میں ہم نے نہیں سمجھا کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے غیرت گوارا کیسے کرتی ہے ایک غیور کی کہ وہ اپنی کماری بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیویوں کو رابطے کا ایک آلہ دے دے وہ میرے بھائی جب عورتوں کے پاس رابطے کا آزاد آلہ ہو تو پھر تیرے گھر کوٹھی چار دیواری حویلی ان کی دیوار تیری پگڑی داری کوئی عزت رہ گئی کوئی اہمیت بچی سوچو نا گھر کیوں ہوتا ہے آپ صاحب اللہ صاحب ڈانٹتے سے کھڑے ایک بات کہہ لوں گھر کیوں ہوتا ہے چار دیواری ہے میری اس میں عزتیں ہیں ہماری عصمتیں ہیں کچی کلیاں ہیں معصوم زندگیاں ہیں کوئی گندی آنکھ کوئی گندی بات کوئی غلط جملہ ان کے کان میں نہ پڑے میں نے جی اونچی دیوار بنائی ہے پردہ داری کی ہے لوہے کی گرل لگائی ہے میں غیرت مند ہوں میرا بیٹا میرے بعد گھر کی حفاظت کرتا ہے میں بھی جی خامد ہوں باپ ہوں میں بھائی ہوں اپنے ہم تو ٹیلی فون لے کے دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں شوکتوں شجاعتوں مشرفوں وزیروں وزیر اعلیوں نے گورنروں نے سب نے کوئی پاسداری پہرے داری نہیں کی ہے کھوکھے سے سڑے سے ہم جہاں چاہیں ہماری عورتیں ٹیلی فون خرید کر جس کو چاہے کر سکتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دار ہیں اسلامی سی ڈی اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب ایم پی ایس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری چار لیک روڈ چبوجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو